اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں کوئی اچھا لگتا ہوگا تو تم ہی لوگ اچھے لگتے ہو گے اللہ کے نبی کو کوئی پیارا لگتا ہوگا تو تم ہی پیارے لگتے ہو گے باقی باقی تو تو سب سب نے نے دین بیچ دیا ہے ایمان بیچ دیا ہے لوگ نبی کی سنت داری کو مٹا رہے ہیں نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب انہیں بتایا جاتا ہوگا اعلی میں نبی کی سنتوں کو لوگوں نے گھروں سے نکال دیا نبی تلوار دے کر گئے ہم نے تلوار کو چھپا دیا نبی جہاد پر ہزاروں حدیثیں دے کر گئے ہم نے ان حدیثوں پہ مٹی ڈال دی نبی نے مسجد نبی کو چھوڑا ہم کسی مسجد کو نہیں چھوڑ سکتے جہاد کی خاطر نبی نے مدینہ طیبہ کی پاکیزہ فضاؤں کو چھوڑا مگر ہم ہم اپنے گھروں میں ڈٹے بیٹھے اور غزوہ عہد کے موقع پہ میرے نبی کا دانت سے عید ہو گیا اپنی دانت سے سود کے گوشت چبانے والوں نبی نے تمہاری خاطر اس دانت کو قربان کرایا تھا تاکہ امت کے دانت محفوظ ہو جائے نبی کے اور زخمی ہو گئے نبی کا سر زخمی ہو گیا اور جہاد کی مخالفت کرنے والوں تم نبی کے مخالف ہو تم قرآن کے مخالف ہو تم دین کے مخالف ہو تم ایمان کے مخالف ہو آج امت میں کون ہے جو نبی کے لیے جان دے جو اللہ کے لیے قربانی دے ان مجاہدین کے سوا کوئی بھی نہیں ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے کوئی مکہ چھوڑ کے کوئی مدینہ چھوڑ کے کوئی کشمیر کی وادی میں کوئی فلسطین میں بم باندھ رہا ہے تمہارے خواب میں نبی نہیں آئیں گے تو نبی کس کے خواب میں آئیں گے